حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھے قطعبہ کی روایت میں اضافہ ہے کہ جب وہ چت لیٹا ہوا ہو سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پینسٹھ